انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں وصال کیا بس صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر مہینہ مزید لمبا ہوتا تو میں وصال کو مزید لمبا کرتا تاکہ غلو کرنے والے متشدد لوگ اپنے غلو اور تشدد سے باز آ جاتے میری صورتحال تو یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے حدیث نمبر اڑتیس سو سولہ مسند احمد